على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اس ماہ مبارک میں کتنے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور کتنے بندے تھے جنہوں نے اقوام عالم کا گلا اور شکوہ اللہ کے دربار میں کیا اور رمضان کے آخری اشرے میں آخری ساتوں میں کتنوں نے رویا ہوگا بل بلایا ہوگا تڑپا ہوگا اللہ کو رحم آ گیا اللہ کو کرم آ گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے بیشتر حصوں میں علاقوں میں اپنی رحمت کو وسیع فرمایا اللہ نے رمضان کے مزید چوبیس گھنٹے اپنے کرم اور مہربانی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مرحمت فرمائے اعتقاف والوں کا اعتقاف بڑھا روزے داروں کا روزہ بڑھا تراوی والوں کو بیس رکعت تراوی ملی کلام پاک کی لذت سے محظوظ ہونے والوں کو کلام پاک کچھ سماپت کرنے کو ملا اور جن کی روحیں پیاسی تھیں بے قرار تھیں اللہ نے انہیں پھر ایک موقع دیا اور کچھ ساتیں دی اور کچھ لمحے دیے کہ مزید ان ساتوں میں اور ان لمحوں کے اندر تم جو ہے اپنی پیاز بجھا سکو اور اپنے ارمان نکال سکو اپنی حسرتیں پوری کر سکو اللہ تعالی کی یہ بڑی مہربانی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مزید ایک روزہ ایک دن کا اعتکاب بیس رکعت تراوی اور کچھ مقبول دعاؤں کے اوقات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان ساتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور جو شیطان کے بھائی تھے اور دنیا کے پجاری تھے حدیث پاک میں سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسجد کے اندر ایسا اٹکا ہوا رہتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے مچھلی کو اگر باہر نکال دیا جائے مچھلی پانی میں آنے کے لیے تڑپتی ہے بے قرار ہوتی ہے مومن کا دین مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے تو صرف پانچ وقت کی نمازیں لیکن ہمیشہ گھڑی اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے فجر کا وقت تو نہیں ہو رہا ہے زہر کا وقت تو نہیں ہو رہا ہے میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے چوبیسوں گھنٹے اس کا دل مسجد میں اور منافق کا دل مسجد میں ایسے اٹکا رہتا ہے جیسے ہوا میں اڑنے والا پرندہ اس کو پنجرے میں ڈال دیا گیا ہو یہ تیسواں روزہ یہ ایک دن کا اعتکاب یہ ایک سہری ایک افطاری یہ بیس رکعت تراوی یہ چوبیس گھنٹے ہمارے لیے امتحان بن چکے ہیں دلوں کی حالت اللہ جاننے والا یا جس کے سینے میں دھڑکتا دل ہے وہ پہچان سکتا ہے نہ میری پیشانی پر نہ آپ کی پیشانی پر نہ ہماری اولاد کی نہ ہمارے ماں باپ کی نہ ہمارے پیر و مرشد کی اور نہ ہمارے شاگرد اور مرید کی دل کی حالت اللہ تعالی جاننے والے ہیں یہ چوبیس گھنٹے یہ تیسواں روزہ آج منافقوں کو الگ کر دیا ہے اور مومنوں کو الگ کر دیا ہے آخا نے کہا کہ منافق کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے فضا میں آزاد اڑنے والے پرندے کو اگر کسی پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے کیا چاہتا ہے کبھی اس جالی کی طرف کبھی اس طرف کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی نیچے کبھی اوپر آپ نے دیکھا توتا کیسا پڑ پڑاتا رہتا نکلنے کے لیے منافق مسجد میں آ کر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے پہلی کوشش اذان ہوئی اذان ختم ہونے دو اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے نہیں کرتے بیان نہیں ہوتا بیان کا وقت آیا ابھی بیان شروع ہوا ابھی اسٹارٹنگ مرحلہ ابھی ابتدائی مرحلہ ابھی مقرر جوش میں نہیں آیا شباب پر تقریر نہیں آئی ابھی ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا سوا بجے ارے پانی غسل کا تیار ہو گیا نہیں ابھی تیار نہیں ہوا ڈیڑھ بجے تیار ہوا یہ سب ایک نمبر کا جو حرامی منافق نبی کے زمانے میں نبی کو تکلیف دیا کرتا تھا اسلام کو زب پہنچانے کی کوشش کیا کرتا تھا آج کے زمانے کے منافق کی یہ چال ہے ڈیڑھ بجے غسل خانہ اور نکلتے نکلتے پینتیس چالیس پونے دو اور مسجد کو آتے آتے امام صاحب نماز میں کھڑے ہو گئے چپل بچھانے کی جگہ رکھنے کی جگہ دو کتے اور کبے کی ٹھونگ مارا سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے مسجد سے نکل کر چلا گیا یہ آج کے زمانے کا منافق ہے رمضان کی یہ ساتھ ہے جسے ملی اور اس کے دل میں ایک سرور پیدا ہوا کیوں کسی من چلے عاشق کو اپنی لیلا سے بات کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا دنیا کے کتے کو مال گنتے ہوئے مزہ نہیں آتا رات کے نو بجے دس بجے جب دکان بند ہو رہی ہو اور تاجر اپنا مال کا حساب کر رہا ہو چہرے پر دیکھو کتنی مسکراہٹ ہے نوٹ گنتا جاتا ہے مسکراہٹ بڑھتی جاتی ہے اس کا بی پی چلا جاتا ہے اس کے ہارٹ کی بیماری چلے جاتی ہے اس کا کولسٹرال کنٹرول میں آ جاتا ہے نوٹوں کو دیکھ کر روپیوں کو دیکھ کر پیسوں کو دیکھ کر زمین کا بجاری زمین کے کاغذات کو دیکھ کر عدالت کے مقدمے کی کامیابی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور ساری چیزیں پناہ ہونے والی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے اور ان چیزوں سے مسلمان خوش ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ تیسواں روزہ آج مومنوں کو اس نے الگ کر دیا اور منافقوں کو اس نے الگ کر دیا وہاں سیٹ کرو یعنی جسے خوشی ہوئی اللہ کے دربار میں جس نے شکریہ ادا کیا ہدی تشکر پیش کیا کہ اللہ اب ایک کے ایک لاکھ نیکیاں ملیں گی ہزاروں درجے اجر ملے گا سوام ملے گا اور شکریہ ادا کیا سمجھ لو قیامت کے دن انشاءاللہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور چاند دیکھنے کے لیے امن پڑا ارے بھائی او بادل آ گیا برسات آ گئی چاند نظر نہیں آئے گا لوگ کہہ رہے تھے جمعہ میں عید آئے گی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اللہ کی قسم ایک نمبر کا منافق ہے اگر یہ روزہ بھی رکھا سوائے بھوک پیاس کے اور اس نے کچھ نہیں برداشت کیا اس روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا تراوی پڑی جیسے بس اسٹانڈ میں کھڑا رہا ریلوے کی ٹکٹ لینے کے لیے کھڑا رہا پاسپورٹ آفس میں کھڑا رہا وہ کھڑے رہنے میں اور تراوی کے کھڑے رہنے میں کوئی فرق نہیں جن کے منصوبے بن چکے ہیں کہ رمضان کے بعد اپنی عورتوں کو لنگا کرنا ہے اپنی للاؤں کو لے کر جانا ہے اور گھمانا ہے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنا ہے اللہ کے گھر کو طلاق دینا ہے اللہ کے گھر کے سہاگ کو جاننا ہے اللہ کے گھر کی زینت کو تباہ کرنا ہے برباد کرنا ہے میرے اللہ کی قسم وہ آج کے زمانے کا منافق ہے تیسواں روزہ ہوتا رمضان کا چاند عید کا ہلال نظر آنے کو ہوتا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کمرہ بند کر لیتے تالا لگا لیتے اور چیخوں کی آواز کمرے کے باہر آتی تھی جانے والے رحم کرتے کرم کرتے عمر یہ کیا حالت ہے کیوں آپ رو رہے ہیں کان لگا کر سننے والا سنتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے اے اللہ مجھے پرندہ بنا دیا ہوتا مجھے جانور بنا دیا ہوتا مولا نہ جانے میں نے روزے رکھے تراوی پڑی کلام پاک پڑا اور سنا اعتکاب کیا عبادتیں کی اے اللہ مجھے معلوم نہیں کہ تو نے قبول بھی کیا اس کو رد کر دیا اے اللہ قبول کر لے ورنہ مجھے جانور بنا دے مجھے پرندہ بنا دے روزہ رکھنے والے یوں ڈرا کرتے تھے وہ جورو کا مال گروی رکھ کر اور گھر کے برتن گروی رکھ کر حرام میسائل سپاٹے کی فکریں نہیں کیا کرتے تھے ہر پکنک اسپاٹ آباد ہے ہر ضلع کا اڈا آباد ہے ہر سنیما گھر آباد ہے ہر شراب خانہ آباد ہے ہر جوا خانہ آباد ہے ویران ہے وہ اللہ کا گھر ویران ہے جو قرآن سے آباد ہوتا تھا تراوی سے آباد ہوتا تھا پانچ وقت کی نمازوں سے ذکر سے تلاوت سے آباد ہوتا تھا کام خاطر یہ منافق جس منافق کی سزا اللہ نے کلام پاک میں ارشاد پروائی ان فی تینا الاسفل کل النار کہ اللہ تعالی جنت میں جیسے الگ الگ لوگوں کے طبقات ہیں جنت الفردوس ہے جنت النعیم ہے جنت المالا ہے ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے طبقے بنائے ہیں اور جہنم کے طبقوں میں سب سے برا طبقہ جو ہے اس طبقے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کو ڈالیں گے کون جس نے رمضان کا ٹھٹا کیا جس نے زنا کا ارادہ کیا جس نے عورتوں کی بے پردگی کا ارادہ کیا میری ماں میری بہن کا وہ پردہ جو و حیا کا رمضان المبارک میں کبھی سر سے نہیں نکلا کرتا تھا جسے دیکھ کر حضرت فاطمہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر حضرت رابعہ بصریہ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی جسے دیکھ کر حضرت قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب گزاری کی یاد تازہ ہو جاتی تھی آج یہ عورت بیوٹی پارلر کی قطار میں لگی ہے میں عید مناؤں گی میں خوشیاں مناؤں گی کافر اور بھیڑ و چمار اس کے بالوں کو ساتھ کھلواڑا کر رہا ہے اس کے جسم کو چھو رہا ہے اس کے گال کو چھو رہا ہے اس کے بدن کو چھو رہا ہے آج اس کے ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں ہیں تاکہ مہندی سے یہ ہاتھ سجائے جائیں یہ دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے یہ مہندی کا نقش نہیں میرے اللہ کی قسم جہنم کے انگاروں کا نقش ہے عورت کو میک اپ کرنے کا حق ہے عورت کو زینت کرنے کا حق ہے لیکن غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا حق نہیں چوڑیاں پہنانے کے لیے بنگڑیاں پہنانے کے لیے چولی اور بلوز کا ناپ دینے کے لیے اور مہندی کا ڈیزائن لینے کے لیے یہ سب منافق عورتیں ہیں اور ان کے گھر میں پلنے والے کتے منافق مرد ہیں یہ منافق مرد اور یہ منافق عورتیں انشاءاللہ اللہ کی جہنم کے اندر جائیں گی چیخیں نکل جاتی تھیں صاحب کے رام کی ماتم کا ماحول ہوتا تھا مدینہ طیبہ کے اندر اے اللہ اگر تجھے رمضان چھیننا تھا روزہ چھیننا تھا تراوی چھیننا تھا تلاوت چھیننا تھا اے اللہ دیا کیوں تھا تو اس لذت سے آشنا کیوں کیا تو لذت دیتا کیوں ہے اور چھینتا کیوں ہے آج نہیں پتا لگے گا یہ سب باتیں ہماری فائرنگ لگ رہی ہوں گی اس لیے کہ تم نے روزے کے مزے کو چکا نہیں تمہارے لیے شہری کے اندر بادم کا ہریرا ہے اور قیمتی قسم کی غذائیں ہیں اور افطاری کے اندر مرغن قسم کی غذائیں طاقتور اشیاء ہیں تم نے روزے کی بھوک کا احساس نہیں جانا تم نے روزے کی حلاوت کو نہیں پہچانا اور روزے کی برکتوں کو نہیں جانا قیامت کے دن پتا لگے گا کہ روزہ تھا کیا اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ایک بھوکا رہنا پیاسا رہنا اور دن کا کچھ وقت ایسے ہی پاس کرنے کا نام روزہ نہیں روزہ اللہ کی قربت پانے کا نام اللہ کی نزدیکی پانے کا نام اللہ کی رضا پانے کا نام اللہ کی خوشنودی پانے کا نام جنت کے مراتی پانے کا نام تھا آج کتنے دل ہیں جو مغموم ہیں صحابہ کرام کی طرح آج کتنے دل ہیں جو جن کی نگاہیں گھڑی پر بار بار جا رہی ہیں کب ہمارا باپ شیطان آزاد ہوگا اور کب ہم اس کے گلے ملیں گے اسی لیے عید کی سنتوں کے اندر جہاں کتابوں کے اندر بات لکھی ہے فقہ حنفی کی کتاب ہے مسئلہ شریعت کا فقہ حنفی کا ہے قرآن و حدیث کا ہے یہ رشادیوں کا تبلیغیوں کا دیوبندیوں کا بریلیوں کا جنوبی علماء کا شمالی علماء کا نہیں ہے مسئلہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ شریعت متحرہ کا مسئلہ ہے یہ عید الفطر آج نہیں آئی یہ آقا کے زمانے سے ہے آقا ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جاہلیت کی دو رسمیں ادا کیا کرتے تھے دو خوشی کے دن تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے تفریح کیا کرتے تھے آخا نے کہا یہ کیا ہے فرمایا کہ ہم لوگ اسے عید کا دن مناتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں آخا نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے بدل میں دو عید کے دن دیے ہیں ایک عید الفطر کا دن ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کے بعد ایک شوال کو منایا جاتا ہے اور ایک قربانی کی عید ہے جو دس الحجہ کو منائی جاتی ہے آخا نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بہترین یہ دو عید مرحمت فرمائے اور اس وقت آخا نے سنتیں لکھی بیان کی نماز عید کے لیے خوشبو لگانا غسل کرنا مسواک کرنا ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا تکبیر بلند کرنا چھ زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھنا جانے سے پہلے عید الفطر کے اندر کچھ کھا کر جانا عید الاضحیٰ کے اندر بغیر کھائے جانا اور آنے کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانا یہ تمام باتیں جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پروائی کیا آقا کو مسافہ کی سنت یاد نہیں رہی سوالات صحابہ کرام کو مسافے کی سنت یاد نہیں رہی گلے ملنے کی سنت یاد نہیں رہی کسی ایک فقہ کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہی نہیں ہو عید کی سنتوں کے اندر مسافہ کرنا ہے عید کی سنتوں کے اندر گلے ملنا ہے عید کی سنتوں کے اندر بڑوں کے پیر پڑنا ہے کی سنتوں کے اندر لال پیلا پانی اتارنا ہے اگر یہ ہوتا کیا آقا بیان نہیں کرتے حجت الوداع کے موقع پر آقا نے فرمایا اکمل تو لکم دین میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا صحابہ کرام کو گواہ بنایا اے صحابہ کیا تم گواہ ہو کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا فرمایا قد بلغتا یا رسول اللہ آخا نے کہا اللہ شد اے اللہ تو گواہ رہنا اللہ شد اے اللہ تو گواہ رہنا اللہ شد اے اللہ تو گواہ رہنا آپ نے تین مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا کوئی صحابی کہہ سکتا تھا اللہ کے نبی آپ نے عید کا غسل تو دیا مسواک تو دیا خوشبو تو دیا نئے کپڑے تو دیے ایک راستے اور دوسرے راستے سے آنے کی بات کہی تکبیروں کی بات کہی لیکن آپ نے مسافر کو نہیں بیان کیا جس اللہ کے نبی نے کہا جو مسلمان ملتے ہیں آج جھنڈے سے پہلے گنا گرتے ہیں جس اللہ کے نبی نے کہا کہ سلام کرنے اور جواب دینے والے پر اللہ کی رحمتیں کیا عید کے دن آقا بھول گئے اگر بھول گئے سوا لاکھ صحابہ کو یاد نہیں آیا چار اماموں کو یاد نہیں آیا محدثوں کو یاد نہیں آیا فقہا کو یاد نہیں آیا مسلمانوں آخا نے فرمایا کہ اگر کوئی میری سنت مر چکی ہو اور اس جگہ کوئی بدت قائم ہو چکی ہو آخا نے فرمایا اگر کوئی اس بدت کو مٹائے گا اور میری سنت کو زندہ کرے گا اسے سو شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا کل ایک کا دن ہے آپ کو لوگ شیطان کے ایجنٹ شیطان کے مریض جن کو رمضان جانے کی خوشی تھی اس لیے آقا نے مسافر نہیں دیا کہ عید کا دن گویا ہمارے لیے غور و فکر کا دن ہے آج کا غسل موتا کے غسل کو یاد دلاتا ہے آج کے نئے کپڑے پہننا ہمیں کفن کو یاد دلاتا ہے آج کے عیدگاہ کی طرف جانا عام طور پر عیدگاہ قبرستانوں کے پاس رہتے ہیں وہ ہماری قبروں کو یاد دلاتا ہے کہ آج تم ماں کی قبر پر جا رہے ہو آج تم باپ کی قبر پر جا رہے ہو ایسے موقع پر ایک آدمی دوسرے کو مبارکبادی دے اللہ کی قسم یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے جو عید کاٹ کا سسٹم نکلا جو مبارک بادی کا سسٹم نکلا او مسلمان دعا دے سکتا ہے اللہ تمہاری زندگی میں بار بار خوشی لائے عید کی مسرتیں لائے دعا تو دے سکتا ہے لیکن مبارک بادی دینا گلے ملنا اور مسافہ کرنا نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے نہ کسی تفسیر کی کتاب میں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کے عید کے طریقے میں اور عید کی سنتوں میں اس کو بیان کیا ہے ہے نا عید کی سنتیں کھجور کھا کر آپ جاتے تھے عید سے پہلے آپ غسل کیا کرتے تھے کپڑے بدلا کرتے تھے تو یہ آپ بیان کرنے میں آپ کو کیا پریشانی تھی سنت زندہ کرو اور اگر کوئی آپ سے مسافہ کرنے آئے اور گلے ملنے آئے یہ نہ کہنا کہ بھئی یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا استاد ہے برا مان لے گا کل یہ تمہیں قیامت کے دن ایک سبحان اللہ کی نیکی نہیں دے گا اللہ عرش کا سایہ دیں گے آخا حوضے کو سر کا پانی دیں گے یہ برا مان لے خبیص یہ شیطان کا جھوٹا پیشاب پیا ہے ارے خوشی رونا روتے تھے صحابہ کرم عید کے دن بھوسی کھایا کرتے تھے غم کا ماحول تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کا محل جنت میں تیار تھا وہ دھاڑے مار کر رویا کرتے تھے کئی سی خوشی ماں کی موت پر کوئی تمہیں مبارکبادی دے اولاد کے جنازے پر تمہیں کوئی مبارکبادی دے گھر کے ٹوٹنے پر کوئی تمہیں مبارکبادی دے جس کے دعاؤں کے آمین پر ستر ہزار فرشتے آمین کہا کرتے تھے ہم کہاں سے لائے گیارہ مہینوں میں ان فرشتوں کو ایک روپیہ خرچ کرنے پر ستر روپئے کا ثواب ملا کرتا تھا ہم کہاں سے لائے ہم نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب ملا کرتا تھا ہم کہاں سے لائے شریعت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے ایک فرض کے ادا کرنے پر ستر فرضوں کا ثواب ملا کرتا تھا ہم کہاں سے لائے ارے لذت کو نہیں چکا آپ نے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی نیچے کے ہونٹ کو چاٹا کرتے تھے انسان کے دو ہونٹ ہیں اوپر کا اور نیچے کا انسان جب پانی پیتا ہے شربت پیتا ہے تو وہ اوپر کے ہون سے نہیں پیتا نیچے کے ہون سے پیتا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنے نیچے کے ہون کو چاٹا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کی مجلس لگی ہی ہوئی تھی اور کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ ہونٹ چاٹا کرتے ہیں کیا وجہ ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں انگریزوں کے خلاف ملک کے اندر جہاد میں مصروف تھا اور شہدا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی ہوروں کو دنیا میں بھیجا تھا کہ جو شہید ہونے والا ہوتا ہے اس کے سامنے جاؤ اور جنت کی نہر کا پیالہ پلاؤ اتفاق سے میرے سامنے ایک ہور آئی اور اس نے مجھے پیالہ ہونٹ پر لگایا یہ کہہ کر کہ اس جنگ آزادی میں یہ جامع شہادت نوش کرنے والا ہے کیسی زندگی پر تم مرتے ہو پیشاب والی زندگی پر پاخانہ والی زندگی پر فنا ہونے والی دولت پر فنا ہونے والے مال پر فنا ہونے والے بنگلوں پر اللہ نے ایک سایہ دے دیا کلاس کر لو دو وقت کی روٹی دے دی بس کرو آگے زندگی کا اعتبار نہیں اگلے لمحے کا اعتبار نہیں قبر میں ہمیشہ رہنا ہے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے فکر اس بات کی کرو وہ چھوڑ کر آخرت کو برباد کر کر جنہوں نے روزے چھوڑے کیا پایا انہوں نے سوائے کوئی شیطان کا پاخانہ کھایا کسی نے شیطان کا پیشاب پیا کسی نے جہنم کا لہو پیا کسی نے جہنم کے انگارے اپنے اوپر واجب کیے اللہ کے لیے بتائے کوئی میں کلال اگر وہ ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو کیا رمضان کے روزے کھو کر داڑیاں مڈا کر نبی کی بدعا لے کر اللہ کی ناراض کی مول کر جہنم کے انگارے لے کر کیا ملا اسے کیا ملا اور جنہوں نے روزے رکھے کیا کھو گیا ان کا یہ زندگی مزے کی زندگی یا اللہ کے راستے میں مرنا یہ مزے کی ایسی موت کہ اس موت کو اللہ نے کہا ولا تقولو لیمت تلو فی سبھی دلّا ہی کہ اس راستے میں مرنے والے کو مردہ بھی نہ کہو مسلمانوں تمہاری بزدلی کی وجہ سے آج بیت المقدس پر یہودی کتوں کا قبضہ ہے وہ یہودی کتے جس کو دنیا کا ہر مسلمان سورہ فاتحہ کے اندر اس پر لانت برساتا ہے غیر علیہم ولزالین اے ملزال ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا قزب ہوا اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں صحابہ نے پوچھا کون فرمایا یہود و نصارہ کہاں اس کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں یہ یہود و نصارہ جنہوں نے پیغمبروں کا قتل کیا یہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنی ایک لڑکی سے زنا کرنے کے لیے بدکاری کرنے کے لیے اس لڑکی نے بادشاہ کو کہا کہ حضرت یحییٰ کا چہرہ حضرت یحییٰ کی منڈی کو کاٹ کر تبک میں اس کے سامنے پیش کیا جائے میں زنا کے لیے آمدہ ہوں گی تو بادشاہ نے کہا کیوں تو اس لڑکی نے کہا یہ جو تمہارا پیغمبر حضرت یحییٰ ہے وہ زنا سے منع کرتے ہیں کل اگر معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا مجھے سنسار کر دیں گے مجھے رجم کر دیں گے میرے بارے میں وہی نازل ہو جائے گی یہ وہ زلیل کچھ قوم ہے جس نے ایک عورت کی شرمگاہ پانے کے لیے پیغمبر حضرت یحییٰ سلاۃ وسلام کو قتل کر کر کے اندر ان کی منڈی کو اس زانی اور بدکار عورت کی خدمت میں پیش کیا یہ وہ بد قوم ہے جس نے حضرت زکری علیہ سلاط وسلام کو بھگا کر لے کر گئی حضرت زکری علیہ السلام ایک درخت سے پناہ مانگے اور درخت کھل گیا آپ اندر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریہ اگر پناہ ہم سے مانگتا تو ہم دنیا اور آکرت میں پناہ دیتے تم نے ہمیں چھوڑ کر درخت سے پناہ مانگا تو لہذا اب تجھے دنیا کے اندر اسے بھگتنا ہے اللہ نے یہ کیا کہ جب درخت جڑا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا کپڑا باہر آ گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا کہ زکری علیہ السلام اندر ہیں آرے سے چھیر دیا اور اس کے بعد جب آرا سر پر چلنے لگا حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اللہ نے کہا زکری اگر درخت میں جانے سے پہلے مجھے پکارا ہوتا گردن پر آیا کہا زکریہ اگر یہ آرا چلنے سے پہلے درخت میں آنے سے پہلے مجھے پکارا ہوتا اللہ نے توحید کے خلاف پٹنا پل بھر کے لیے گوارا نہیں کیا ایسے یہودی ایسے غازب جن کے لیے آسمان سے من و سلوا آیا جنت کی نعمتیں آئی اور انہوں نے پیغمبروں کا حلیہ بدلا کتابوں کا حلیہ بدلا کتابوں میں رد و بدل کیا پیغمبروں کا قتل عام کیا زنا کو عام کیا شراب میں نہائے مسلمانوں یہ رمضان کا آخری جمعہ یہ محاسبے کا یہ روزوں کے بارے میں یہ تقوی کے بارے میں عالم اسلام کی فکر کے بارے میں غور و فکر کا یہ یہودی کتا ہم سے وہ زمین چھین لے کہ جہاں پر ایک رکعت کا ایک ہزار رکعتوں کا ثواب ہے اور جس کے بارے میں آقا نے فرمایا اے مسلمانوں تم بیت المقدس کی طرف جمع ہو قیامت کے دن اللہ یہی سے محشر کو وبا کرے گا اور یہاں کی زمین تمہیں گواہی دے گی تمہاری دنیا کی محبت نے تمہارے مال کی محبت نے تمہاری دولت کی محبت نے آج ہماری مسجد کا فیصلہ غیروں کی عدالت میں چل رہا ہے بابری مسجد ملا عمر کی عدالت میں نہیں اسامہ کی عدالت میں نہیں سعودی مملکت کی عدالت میں نہیں آج کافر و چماروں کی عدالت میں وہ ہمیں کہیں گے اذان دیں تو ہم اذان دیں وہ کہیں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہم نماز پڑھیں وہ کہیں ہمارے ممبر پر بت رکھے جائیں وہ کہے ہمارے محراب پر رام للہ ذرا غور و فکر تو کرو مسلمانوں کہاں سے کہاں تم چلے گئے روزوں کا قتل رمضان کا قتل تراویر کا قتل یہ تم کرتے رہو اور کہو اللہ کی رحمت مسلمانوں پر کیوں نہیں آتی اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بھیڑوں کے اشارے پر تم آدان دو گے آخا نے فرمایا ترک تم الجہاد فصل اللہ علیہ کو جذب جہاد سرف ہو جائے گا ٹھنڈا پڑ جائے گا اللہ کا قہر تم پر مسلط ہو جائے گا کیا ہے جذبہ جہاد کے معنی جذبہ جہاد عورت کی غلامی کے بارے میں جہاد کیا جائے اولاد کی محبت کے بارے میں ٹیلی فون کے موبائل کے ڈسپلے میں بنگلہ رکھا بنگلے کا نام جورو کے نام پر بیٹی کے نام پر جو پناہ ہونے والی عمارت ہے کلو من علیہ پان دل میں عورت کا نقشہ اولاد کا نقشہ سجدے کو جائے اولاد کا نقشہ آخا میں فرمایا جب تو سجدہ کرتا ہے تیری پیشانی اللہ کے قدموں پر گرتی ہے اور جب تو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے امام حسین نماز پڑھ رہے تھے مسجد کو آگ لگ گئی سارے لوگ نکل گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آنکھ میں جھلسنے کے قریب تھے نماز مکمل ہوئی کسی نے کہا کیا تم نے آنکھ کی گرمی کو محسوس نہیں کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی نے دنیا کی گرمی سے مجھے کافی کر دیا ہے کلارو جہنم اشد اللہ نے کہا کہ کہہ دو ایا کا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بڑی ہوئی ہے مال کے پیچھے بھاگنے والے تمہیں بیت المقدس سے کیا لینا دینا دولت کے پجاریوں جورو کے غلاموں اولاد کی نیپکن بدلنے والوں نوٹوں کو گنتا دیکھ کر حسرتوں کو بڑھانے والوں امیدوں کو بڑھانے والوں اس زلیل اللہ کی دنیا میں رہنے والوں تمہیں کیا لینا دینا ابو غریب جیل کی دیواریں کیا کہہ رہی ہیں گوانتا نامو بے جیل کی دیواروں سے سلاخوں سے پینڑوں سے سدائے نکل رہی ہیں آخا نے فرمایا اگر کسی میری امتی کو بلا وجہ قید کر دیا گیا کہ جرم کے اندر قید کیا گیا اسلام کے نام لینے پر قرآن کے پڑھنے پر الا کلیمت اللہ کا نام لینے پر ارے گھٹالا کرنے پر تو نہیں زمین کا گھٹالا کیا راشن کا گھٹالا کیا کتوں کے بسکٹ کا گھٹالا کیا فقیروں کی کالونی کا گھٹالا کیا درختوں کے جو ہے کھاد کا گھٹالا کیا کسانوں کی سبزی کا گھٹالا کیا یہ گھٹالے میں ابو غریب جیل میں کوئی گیا فوجیوں کے تابوت کا گھٹالا ملک کے غدار سیاہ تان کر چل رہے ہیں اور جس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے خون شہادت دی اور جامع شہادت نوچ کیا مسلمانوں ہوش کے نا لو یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں آپ ابھی مال کے پیچھے جاؤ گے ابھی دولت کے پیچھے جاؤ گے کیا آپ نہیں جانتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان اٹکا ہوا رہتا ہے ارے بھائی شہری اپنی کی افطاری اپنی کی تراوی ہم نے پڑھی کوئی جھوٹ بال بول نہیں بولا کوئی غیبت نہیں کی روزے کا حق ادا کیا حقوق اللہ ادا کیا حقوق العباد ادا کیا میرے اللہ یہ روزے کو تو نے کیوں اٹکا دیا یہ مسئلہ دیوبندی بریلوی کا نہیں یہ مسئلہ قرآن کا مسئلہ یہ مسئلہ حدیث کا مسئلہ کیا مسئلہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر ذی حیثیت کو ضروری ہے عید الفطر سے پہلے سب فطر ادا کرنے کا وقت ہے وہاں بل فرض کسی حضر سے اور کسی مجموری سے اگر اس نے سب فطر ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے ایک گنجائش ہے جیسے کہ فکاہ نے کتابوں میں لکھا ایک آدمی عیدگاہ گیا نماز ہو چکی تھی دوسرا عیدگاہ گیا جماعت ہو چکی تھی عید کی نماز انفرادی نہیں ہے ہاں چار رکعت چار کی نماز پڑھ لے لیکن عید کا بدل نہیں ہو سکتا فجر کی نماز دو رکعت سنت فجر سے پہلے اللہ کی طرف سے انعام اللہ کی طرف سے بدلا اللہ کی طرف سے تحفہ اللہ کی طرف سے ہدیہ اللہ کی طرف سے گفٹ لیکن اگر کوئی بدقسمت انسان ناپاکی کی حالت جنابت میں سوتا رہا اور غسل کیا آنے تک جماعت چھٹنے کا اندیشہ ہوا اس نے سوچا کہ چلو جماعت کو پڑھ لیں گے اب وہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہاں جب اشراف کا وقت ہوگا دو رکعت دل کی تسلی کے لیے پڑھ لے گا لیکن اسے فجر سے پہلی سنت کا ثواب نہیں ملے گا ایسے ہی سب فطر کیا چیز ہے ہے معمولی چیز پینتیس روپے پینتیس روپے مسجد کے پاس جو فقیر بھیگ بنا ہے وہ بھی دے دے گا یتیم دے دے گا بیوہ دے دے گا اے اللہ رمضان کی تیس شہریوں کو رمضان کے تیس افطاروں کو میرے اللہ رمضان کے بھوک کو پیاس کو یہاں تو بنگلور میں رہتے ہیں جو سعودی مملکت میں ہیں جو ریاض میں ہیں اور جو گرم علاقوں میں ہیں آپ پوچھئے ایک ایک روزہ تیس تیس روزوں پر بھاری ہے لو چلتی ہے فورٹی ایٹ ڈگری پچاس پر پانچ ڈگری گرمی اور نماز کے لیے جاتے ہیں حلق کاٹا بن جاتا ہے میرے اللہ اتنا بڑا روزہ پینتیس روپے میں اٹکا رکھا ہے اور وہ بھی تیس روزے مسلمانوں یہ عید کا روز یہ عید کا دن بریانی کھانے کا نہیں یہ شیطان کے ایجنٹ اور شیطان کے پجاری بن کر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا نہیں کہ بھائی اب تراوی چل گئی آ ہم گلے مل لیں اب قرآن چلا گیا آ ہم مسافہ کر لے یہی تو مطلب ہے تیرے مسافے کا میں شیطان کے نسخے سے پیدا ہوا ہوں مجھے تراوی پسند نہیں آ گلے لگا لے آ میرے ہاتھ مل لے مجھے روزہ پسند نہیں روتے ہیں روتے ہیں تیری ماں کی موت پر میں آ کر تجھے مبارکبادی دوں تیرے دل پر کیا بیتے گی میرے اللہ کی قسم جس نے رمضان کو پایا نزت کو محسوس کیا مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی طرح جب ان کے ہوٹ پر جنت کی حور عین نے پیالے کو لگایا تو دوسرے ہور نے کہا نکالو تمہیں معلوم نہیں شہیدوں کی فہرست کے اندر یہ نہیں ہے کتنا جو لگا فرماتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ میں نے جنت کی اس نہر کے پانی میں ہوتا نہیں دیا تھا میں نے اس کے قطرے کو چکا نہیں تھا جس گلاس کے اندر وہ جنت کی نہر کا پانی تھا وہ گلاس میرے ہونٹ کو لگ گیا خدا کی قسم آج بھی مجھے جنت کے مزے آ رہے ہیں جس نے جنت کے پیالے کو ہونٹ سے لگایا جس نے اللہ کے قرآن کو لگایا جس نے روزے کی لذت کو لگایا جس نے سہرل کی برکت کو لگایا جس نے تاریخ کی لذت کو لگایا جس نے ترابی کی حرمت کو لگایا اور جس نے دعاؤں کی مقبولیت کے منظر کو دے دیا اللہ کی قسم اگر کوئی ملنے آئے تو کہنا بھائی معاف کرنا میں شیطان کا بچہ نہیں سنت کو زندہ کرو یہ حرام زادے کرسچن یہود اور نسارا عیسائی کتوں نے ہمارے درمیان یہ رسم اور رواج کو رائٹ کر دیا اور علماء سو جو عیسائی کتوں کے ایجنٹ ہیں وہ حدیثیں بیان کر کر کر ارے بھائی مسلمان مسلمان ملیا تو گنا کا کام کیا حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان مسلمان سے ملتا ہے اور دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس کے گنا جھڑ جاتے ہیں گنے ملتا ہے اللہ ان پر رحمتیں لچھا یہ عام ملاقات کے لیے ہے یہ عید کی سنتوں میں نہیں ہے اگر یہ بات کوئی کتا عالم کہتا ہے علماء سو کہتا ہے عیسائی اور یہودی ایجنٹ کہتا ہے اس سے کہو اے عالم کتے عید گاہ کے اندر تو کیمپ لگانا اپنی جورو کو لا کر ہم بستری کرنا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی کہ تم نے کا کوئی فرد اگر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اسے ستے کا ثواب ملتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یہ خواہش دنیا کا ہر مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے آخا نے کہا اگر مسلمان اس جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ کرتا تو گناہ نہ ہوتا فرمایا صحابہ کرام نے ہر ہاں گنا ہوتا فرمایا اس گنا کو بچ کر نیکی کے لیے جو اپنی بیوی سے ملاقات کیا ستے کا ثواب کیا اس عالم شیطانی سے یہودی عیسائی ایجنٹ سے جو اللہ کو ناراض کرنے کی سنتیں غلط حدیثیں پیش کر کر کر کہتا ہے اس سے کہو کہ عیدگاہ کے اندر کیام بنا کر عورتوں سے ملاقات کرے اس لیے کہ وہاں بھی ستے کا ثواب ملتا ہے اب اگر کہے نہیں یہ تو کامن ہے تو ہم کہیں گے مسافر کی روایت بھی کامن ہے گلے ملنے کی روایت بھی کامن ہے اسے عید کے ساتھ کیسے جوڑ دیا تم نے عید کا طریقہ جس نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا بیوی سے ملاقات کا طریقہ بتایا نہیں بتایا آداب کیا وہ نبی عید کے اندر مسافہ کرنے کے طریقے کو فراموش کر دیا یہ اصل میں عیسائی رمضان کے جانے پر خوشیاں مناتے ہیں جیسا کہ جو رجب کے کنڈے ہیں یہ کیا ہے یہ شیطانی حرکت ہے جب حضرت حسین رضی اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا شیعہ صحابہ کا دشمن ہے تو اس نے اپنے گھروں کے اندر دعوتیں کی یہ رجب کی پور کی پاتی ہو یہ کیا ہے یہ وہی مسافر کی ایک شکل ہے وہی خوشی کی ایک شکل ہے جو عید کے دنوں میں آج ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہے اور کرو شیعہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو دعوت دی ضیافت کی اور کہا کہ مچھلی پکائیں گے مچھلی کی خوشبو باہر جائے گی گوشت پکائیں گے گوشت کی بسان کی خوشبو باہر جائے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ ویجیٹیرین پکاؤ پتہ نہیں لگے گا تو یہ کنڈے کی فاتحہ دلانے والے پور کی فاتحہ دلانے والے اس دن بمن بن جاتے ہیں اور آنے والے مسلمان کو تاکید کرتے ہیں کہ اگر تم نے گوشت کھایا بھی ہو تو بمن بن کر یہاں آؤ تو شیعہ کی وہ رسم جیسے پور کی فاتحہ کی شکل میں ویجیٹیرین کی بریانی کی شکل میں ہمارے مسلمانوں میں داخل ہو گئی یہ مسافہ یہ مانکا یہ عید کاٹ یہ مبارکبادی دینا یہ بھی غیروں سے آیا غیر نے کہا مسلمان تیرا باپ کھل گیا شیطان تو کیوں روتا ہے تو مبارکبادی دے تیرا باپ کھلا ہے اگر تیرا باپ جیل سے آتا تو کچھ نہیں ہوتا تو بریانی نہیں کھاتا تیرا باپ آج شیطان جل کھل گیا ہے اب تک اس پر پابندیاں لگی تھیں سلاخوں میں بنتا حدیث میں نہیں آتا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ شیاتی کو قید کر دیتے ہیں اب عید دیکھی ایک دوسرے کو مبارکباد ہمارا بابا کھل گیا ہمارا دادا کھل گیا ہمارے گرو جی کھل گئے مبارک مبارک مبارک پوچھو پوچھو جس نے رمضان کے مزے کو دیکھا جس نے شہری کے مزے کو دیکھا جس نے ماں کا پیار دیکھا جس نے باپ کی شفقت دیکھی جس نے اولاد کی رحمت کو دیکھا قتل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو کوئی مبارکباد دی مسلمانوں دوا خراب ہے اللہ کے نبی نہیں بیان کر دے یہودیوں کی دین ہے غور کرو عالم اسلام یہ جو سب کے کو اٹکا رکھا ہے کیوں اٹکا رکھا ہے یہ اس لیے مسلمان کی عید اس وقت تک نہیں ہوتی روزے تیس اٹکے ہوئے تیس شہریاں اور تیس افطار اٹکے ہوئے کیوں کہا کہ پینتیس روپے دو میرے اللہ یہ پینتیس روپے کیا ہزاروں روپے میں ہم نے لاکھوں روپے میں مسجد کو تعمیر کیا یتیم خانہ تعمیر کیا ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ننگوں کو کپڑا پہنایا ہم نے دارلوم کو چندا اللہ نے کہا سب کچھ کرو پینتیس روپے دو ستر فطر دو یہ تو گے یہ روزے قبول ہوں گے لاکھوں روپے خرچ کیے عمرہ کیا رمضان کا عمرہ کیا حرم مکی کے اندر اعتکاف کیا مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ کے اندر اعتکاف کیا اللہ نے کہا کہ اٹکا رہے گا پینتیس روپے میں یہ سال بنگلور والوں کے لیے کم سے کم جو فطرا ہے پینتیس روپے یہ کیا ہے پینتیس روپئے غور و فکر کیا مسلمانوں ایک سیر سپاٹے کا نام نہیں ایک عیاشی کا نام نہیں عید زادگی کا نام نہیں عید ڈھول تاشے کا نام نہیں لئی سل عید لمن لوی سل جدید علما نے کہا عید اس کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہن لیا اور فرمایا انم العید لمن خاف بالوعید عید عید اس کی جس نے خدا سے اس دن ڈرا جس نے بندوں کا حق ادا کیا عید اس کی جس نے عید کے دن غریبوں کا حق ادا کیا فطرہ کیا ہے غریب کے گھر میں عید کی مسرتیں لانا فطرہ کیا ہے غریب کے گھر میں عید کی خوشی لانا اللہ نے اٹکا کر رکھ دیا یہ تمہارے تیس روزے اٹکے ہوئے رہیں گے جب تک کہ غریب کا چولہا نہ جلے جب تک کہ غریب کے گھر کے اندر عید کی مسرت کی لہر نہ آئے عید کی خوشیوں کی لہر نہ آئے کیا مطلب ہوا خود کتے اور سور کی زندگی کرنا کہ سور پاخانہ کر کر کھانے کی فکر کرتا ہے یہ تو کتوں اور سوروں کی زندگی ہے تو انسان ہے انسان غیروں کی فکر کیا کر میرے کتنے بھائی آج بھوکے ہوں گے آج پیاسے ہوں گے آج تڑپ رہے ہوں گے آج جیلوں میں معصوم زندگی گزار رہے ہوں گے آج وہ دیکھ رہے ہوں گے کوئی ہمارا بھائی آئے گا جو ہمیں ایک کی خوشی مانے گا ایک کی خوشیاں دے گا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ایک قریب ملک میں مسلمانوں کے ایک مسلمان رئیس زادے نے شادی کی اپنی بیٹی کی اور ایک رکا پانچ سو روپئے کا اس نے چھپایا پندرہ ہزار روپے کئی لاکھ روپے کے رکتے چھپائے اور جب روقے پر اس نے کئی لاکھ روپے لگائے تو اس نے دعوت کے اندر کیا نہیں کیا ہوگا اس نے عورت کی شبناشی کے لیے کون سے ہوٹل کا کمرہ کرائے پر نہیں لیا ہوگا مسلمان ایک طرف تیرے بھائی صومالیہ میں ایڑی لگڑ کر مر رہے ہیں وقت کی ایک روٹی پانے کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں ایک گھنٹ پانی کے لیے وہ ترس ترس کر مر رہے ہیں اور آج تو فضول خرچی کر رہا ہے شادی کے نام پر سیر و تفریح کے نام پر یہ عید کا سب فطر مسلمانوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جب تک تو غیروں کی یاد نہیں کرے گا بھائیوں کی یاد نہیں کرے گا اللہ تیرے روزوں کو قبول نہیں کرے گا اور تیری عید مکمل نہیں ہوگی پینتیس روپے یہ نشانی ابو غریب کی جیل کی آواز کو سننا پڑے گا بابری مسجد کی صدا کو سننا پڑے گا بیت المقدس کی صدا کو سننا پڑے گا میرا اللہ کا قرآن امریکہ میں چیخ رہا ہے چل رہا ہے میں مظلوم ہوں کوئی کتا میری طرف قدم بڑھا رہا ہے لپک رہا ہے مجھے جلانے کے لیے میری بے حرمتی کے لیے اور تو کہہ رہا ہے کہ آج میں سوا لاکھ کا جوڑا میری جورو کو پلاؤں گا تیری عید کیسی اللہ کا قرآن جل رہا ہے تیری عید کیسی ابو غریب جیل کے اندر گوان تنا جیل کے اندر تہاڑ جیل کے اندر کشمیر کی بیٹیاں اور کشمیر کے بیٹے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کون سی کتا اور سور والی زندگی گزار رہا ہے کیا ہے سب کے پتر کا ترجمہ کیا ہے سب کا پتر کا مانا مطلب ایک رسم تھی جسے ادا کر دیا ایک رواج تھا جسے پورا کر دیا سب کے پتر فضول خرچی ختم کرنے کا نام ہے سب کا فطر اخوت کا نام ہے سب کا فطر بھائی چارگی کا نام ہے سب کا فطر غریبوں ہمدر اور بیواؤں اور بے قصوں کے غم میں شامل ہونے کا نام ہے کتنا تو نے اس میں حصہ لیا وہ تو مثال نہیں ملتی مثال ملتی ہے ناموری کے لیے اپنے اپنے محلے میں کسی نے راشن دیا چاہے امیر رہے غریب رہے میں نئی بلاک میں رہتا ہوں لیکن میں راشن یہی دوں گا اس لیے کہ کل کا دن یہ غریب مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کرے دارلوم تڑپتا رہے گوانتا نامو بے جیل کے قیدی تڑپتے رہے ابو غریب کا مسلمان مچلتا رہے کشمیر کی بیوائے یتیم سسکتے رہے نام یہاں نہ ہوگا لوگ مجھے یہاں سلام کریں گے میرے گاؤں میں میری بابا ہوگی اپنے گاؤں میں جا کر اناج اپنے گاؤں میں جا کر زکات اپنے گاؤں میں جا کر صدقے فطر جہاں ضرورت ہے وہاں کوئی نہیں دیتا بنگلور میں کتنے ایسے سلم ایریاز ہیں کہ جو گوشت کے لیے عید کے دن تڑپ جاتے ہیں ان کو کہا جا نہیں نہیں ہمارے محلے میں کیوں نام بری ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں اللہ ایسے ہدیے کو ایسے صدقے کو ایسی زکات کو قبول نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کا خیرات کرنے کے بعد اذا نہ دو تکلیف نہ دو یہ تکلیف پہنچانا ہے اپنے کام والوں کو اپنی گلی والوں کو حالانکہ کھاتے پیتے لوگ ہیں صدقے کے مستحق نہیں ہیں زکات کے مستحق نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ کل جھک جھک کر سلام کریں دیتا بھی ہے اس لیے دیتا ہے کہ میری محلے کے اندر عزت ہو سن لے خبیر یا سخی کل قیامت کے دن آئے گا اللہ سے کہے گا میرے اللہ میری سخاوت کے بدلے میں جنت دے دے اللہ کہیں گے تجھے سلام ملنا تھا مل چکے تجھے عزت ملنی تھی مل چکی یہاں کیا تو لینے آیا ہے جا تو جہنم میں چلا جا ناموری کے لیے اور فضول کرچی کے میدان میں ہر ایک کتا اس میدان میں سبقت کرنا چاہتا ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ شیطان کی نسل سے نماز چھوڑنا برا کام ہے روزہ چھوڑنا برا کام ہے یہ تو مقرر کا ڈائلگ ہے کہ کہہ دیتا ہے کہ وہ شیطان کی اولاد ہے شیطان کے رتبے سے پیدا ہوا لیکن اللہ کی نگاہ میں جو قبیس ترین شیطان ہے ملون ہے مردود ہے اللہ تبارت تعالیٰ نے کسی گنا کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانو اخوان شیطان کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں آج کتنے مسلمان ہیں جن کے بیت الخلا میں لگنے والے خرچے پر کئی ہزار مسلمانوں کے مکان بن سکتے ہیں جھوپڑیاں بن سکتی ہیں کئی ان کے گھروں کی بات نہیں ان کے بیت الخلا اور ٹائلٹ پر رکھنے والا ماربل اس پر جو خرچہ ہوا کئی جھوپڑیاں کئی بچوں کی اسکولوں کی فیس یہ امریکہ ہے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے جھوٹی زندگی پر یہ راحت کی اسلام کی زندگی یہ امن کی زندگی یہ جنت کے مزے آج مسلمان اس سے آشنا نہیں ہے بھاگنا چاہتا ہے دبئی جو سوت کے اندر غرق ہو چکا اور عالمی بیان کے قرضے میں جس کا ایک ایک انگ اور ایک ایک رگو ریشا ڈوب چکا ہے ابھی اس نے اٹلانٹس ہوٹل کا افتتاح کیا کون مالک مسلمان افتتاح کرنے والے کون مسلمان امریکہ اس موقع سے کب فائدہ نہ اٹھاتا کب خاموش بیٹھتا اس نے ان مالکین سے مینجمنٹ کمیٹی سے کہا کہ تم عالمی ریکارڈ کرو اور گنیز بک کے اندر اپنا نام لکھاؤ کہا کہ یہ بھی کریں گے جب ہم نے سمندر کو بند کر کر دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنائی جس عمارت کا ایک کمرہ ہندوستان کے پندرہ لاکھ روپے پر ملتا ہے ایک رات کا کرایہ ہندوستان کے پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک پر ملتا ہے اب وہ اس نے کہا کہ اب تک کا عالمی ریکارڈ پٹاخوں کا پٹاخے کیا ہیں بارود ہیں جو جل جاتے ہیں کاغذ ہیں جل جاتے ہیں کسی بیوہ کی سسکی ختم نہیں ہوتی کسی یتیم کی آہ ختم نہیں ہوتی کسی بھوکے کے پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہوتی اور کسی بے اثرا کے سر پر آسرا نہیں ملتا یہ ہے پٹاخے اس نے یہودی کب خاموش رہتا جب فضول کرچی کے اندر اس نے ریکارڈ بنایا ہوٹل قائم کی اس نے کہا کہ پٹاخے مارنے کا ریکارڈ چائنا کے اولمپک گیم کے وقت ادھاٹن کے وقت اس نے جو پٹاخے جلائے تھے وہ پٹاخوں کا ریکارڈ تھا اب تو ایک کام کر اس سے آگے بڑھ جا ایک سو چھبیس کشتیاں اس نے پٹاخے پھوڑنے کے لیے سمندر کے اندر دوڑائی اور کئی ملین ڈالر کے پٹاخے اس نے پھوڑے اور عالمی ریکارڈ قائم کیا اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے پورے دنیا میں فلموں میں کام کرنے والے زانی حرامی شرابی یہودیوں کو اس نے بطور خاص ٹکٹ دے کر رہنے سہنے کا انتظام کھانے پینے کا شراب کا اور عیاشی کے انتظام کے ساتھ بلایا یہ ہے مسلمان آج کا جس مسلمان کے بھائی آج کہیں دو ہزار روپے زمانت کی رقم میں ایک سال سے جیل میں پڑا ہوا کہیں دوا کی رقم نہیں بغیر آپریشن کے جنازہ نکل رہا ہے اور کہیں کھانے کے لیے نہیں ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہے کہیں عورتوں کو دوا کے لیے پیسہ نہیں اپنے شوہر کے علاج و معالجے کے لیے اس نے عصمت اور عبت اور پاک دامنی کا کو داؤ پر لگا دیا آؤ بورنگ ہاسپٹل کے باہر آؤ وکٹوریا ہاسپٹل کے باہر میں دکھاتا ہوں کہ برقے والی فاطمہ نام کی عورت سمیا نام کی عورت کتےجا نام کی عورت آج عزت کا سودا کر رہی ہے آبرو کا سودا کر رہی ہے بہنا فاطمہ نام رکھ کر کتےجا نام رکھ کر آج تو عزت کی سوداگر بن گئی وہ کہتی ہے میرے شوہر کے لیے علاج و مالجے کے لیے گورنمنٹ ڈاکٹروں کو رشوت دینے کے لیے پیسہ نہیں آج جس قوم کی بیٹی ہیں آج جس قوم کی عورتیں اپنے شوہر اپنی اولاد کے علاج و معالجے کے لیے اپنے ناموس کا سودا کر رہی ہے آج اس قوم کا آدمی پٹاخے پھوڑ کر عالمی ریکارڈ کے اندر گنیش بک کے اندر نام لکھوا رہا ہے اور اس قوم کا آدمی وہ رکھا جسے پھاڑ کر ٹٹی میں اور کچرے میں اس کلاک پہ ڈالا جا رہا ہے پانچ سو روپئے کا رقا وہ استعمال کر رہا ہے اور لاکھوں روپے دے کر وہ کنونشن ہال اور اسی حال اور شادی خانہ لے رہا ہے یہ ہے مسلمان کی حالت اللہ نے کہا یہ پینتیس روپے تجھے غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں پینتیس روپے بڑی بات نہیں غریب کے گھر کا چولہا جلو عید کی خوشی آئی عید کی مسرتیں آئی کیا عید کا حق تو نے ادا کیا اے کمیلے تو نے مسجدیں تعمیر کی ہوں گی مدارس کو آباد کیا ہوگا لیکن خبردار اگر نے غریب کے چولہے کا خیال نہیں کیا تو سب کا فطر ادا نہیں کیا وہ جو میرا وعدہ ہے کیا وعدہ کہ عید سے جاؤ گے بخشے بخشائے جاؤ گے وہ وعدہ تو دور کی بات تیرے روزوں کو میں اٹکا کر رہوں گا یہ حقوق کا سبق دیتی ہے یہ بھائی چارگی کا سبق دیتی ہے یہ دردوں کو بانٹنے یہ سننے سنانے کی حد تک باہر جانا پھر فکریں کرنا فکریں کرنا عید کے لیے چپل نہیں ملا عید کے لیے کپڑا نہیں ملا عید کے لیے میچنگ دوپٹہ نہیں ملا میری جورو کو خوش نہیں کر سکا کیا تو عید کی خوشیاں دے گا کیا تو دے گا اگر تیرے گھر میں سنت کا ماحول آ گیا قرآن کا سایہ آ گیا تیرے گھر سے کسی یتیم کا گھر میں چراغ جل گیا تیرے گھر سے عید کی لہر کسی بیوہ کے گھر میں چلی گئی میرے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی اور عید نہیں جب وہ یتیم کھا رہا ہوگا وہ مسکین اور وہ بیوہ وہ مجبور وہ قیدی کھاتے وقت اور عید کے دن بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اے میرے مولا آج کے دن اس امیر نے اس سیٹ نے مجھے پراموش نہیں کیا قیامت کے دن تو اسے پراموش نہ کرنا اللہ کی قسم اس غریب سے بڑھ کر ہمیں کوئی عید کا تحفہ نہیں مل سکتا اور عید کا ہمیں جو ہے گفٹ نہیں مل سکتا بہرحال میں بہت ستا رہا ہے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جو آدمی تقوی کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے خوف کو اپناتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی مسرتیں اسے دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ کہ حدیث پاک میں آخا نے فرمایا میں اری دلّہ ہو بھی خیرا یو فقی ہوفی دین کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں ہر کتے سور کی بات ہر جانے آنے والے ہر دیور ہر انگریز ایجنٹ کی بات ہر یہودی کے ایجنٹ کی بات سن کر گمراہ نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے میرے آقا کی سنت کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے مسجوں کا بھوت سوار ہوا یا ای میل آئی ڈی کا بھوت سوار ہوا اب اس کے اندر قرآن کو جلانے کی بات مسلمان یہ بات دوسروں تک پہنچاتا ہے ایک صاحب تھے ہمارے مخالف یہی رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں وہ خواہ میرے پاس آیا کرتے تھے بلا وجہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بچوں کی تعویذ لینے کے لیے دب کرانے کے لیے کیا ہمیں اتنا معلوم نہیں ہوتا آنے کے بعد وہ کہتے حضرت فلاں آدمی آیا تھا جو آپ کا دشمن تھا انہیں آپ کو سوبر کا بچہ بولیا انہیں بولیا کہ آپ کے منہ پر پاخانہ کر ڈالتا ہے انہیں بولیا تمہاری اما کی گالی بھی گالی دوہراتا تھا میں نے اس سے کہا اب تک گالی ایک تھی تو نے گالی کو دگنا کر دیا اب تک عالم کی بے حرمتی ایک تھی سور کے بچے تو ایک نمبر کا دشمن ہے گاڑی کے اندر شاکف زر ہوتا ہے شاکف زر ہوتا ہے جانتے وہ کیا کرتا ہے جو پہیا ویل ہوتا ہے جب کسی کھڈے میں جاتی ہے اور کہیں ہم کداتے ہیں تو شاکب زر اس حرکت کو اپنے اندر لے لیتا ہے پیسنجر تک آنے نہیں دیتا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے افزر ہے وہ اگر کوئی غلطی کہے غیبت نہ کرے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے میرے آخا نے کہا کہ جھوٹ پر لانت ہے لیکن وہ جھوٹ جو دوسروں کو تکلیف دے اس جھوٹ پر خدا کی لانت ہے نقل نہیں کرنا چاہیے اب کارٹون بنائے ہمارا بھولا بھالا مسلمان اس ڈینمارک کا کارٹون بنایا ویڈیو بنایا اور دوسرے بھائی کو فارورڈ کریا دیکھو میرے محبوب کے شان میں کیسی گستاخی کریا جسم ایسا بنایا منہ ایسا بنایا کفر کو نخل نہیں کرو گندی چیز کو دفن کر دو اگر کوئی تمہاری ماں کی گالی دے مجھے میں آ کر اسے تمہیں بیان کروں آپ کے دل کو سدمہ ہوگا گالی ایک دینے والا تھا گالی دو دینے والے ہو گئے ہم جانتے ہیں فراست سے ہم پہچانتے ہیں یہ گالیوں کو بڑھانے والے تو اسی طریقے سے آج کل ایس ایم ایس کے ذریعے سے یہودی کتے <coughs> مسلمانوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں حدیث کے نام پر قرآن کی آیت کے ترجمے کے نام پر مسئلے کے نام پر زکات کے نام پر صدقہ فطر کے نام پر توبہ کی نماز کے نام پر میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ میسج آگے نہ بڑھاؤ ڈیلیٹ کر دو اسی لیے خاص طور سے ہم نے ہماری نگرانی کے اندر مجلس احیاء سنت کے ادارے کے ماتحت ہم نے ایس ایم ایس کی کاروائی کو شروع کیا تاکہ حالات پر نگاہ رہے اور کوئی آدمی ایس ایم ایس کے ذریعے سے میری قوم کو آخا کی امت کو گمراہ نہ کر سکے آپ یہ ایکٹیویٹ کرائے کوئی بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ نیو جنریشن جو انگریزی تعلیم یافتہ ہے اس نے دین کو جو سمجھا انٹرنیٹ سے سمجھا آپ جانتے ہیں تفسیر یہودیوں نے بھی لکھی بخاری کی شرح نسارا نے بھی لکھی کافرین اور مشرقین اللہ رسول کے دشمنوں نے بھی سیرت پر کتابیں لکھی ڈاکٹر ذاکر نائی کیوں گمراہ اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے دیوبند کا فارغ نہیں مظاہر کا فارغ نہیں مصر کے جامعہ اظہر کا فارغ نہیں ارے بھائی جس دکان سے جو چیز لینی ہو اس دکان سے وہ چیز لو سوٹ کے دکان میں جا کر بولے مجھے کفن دے ڈالو میری اما مر گئے جوتا نکال لیتا ہوں میں جوتے کی دکان میں جا کر بولے مجھے کفن دو وہ جوتا نکال کر مارے گا کفن کی دکان میں کفن جوتے کی دکان میں جوتا برتن کی دکان میں برتن ذاکر نائک نہ عالم ہے نہ مفتی ہے نہ ولی ہے نہ کتب ہے نہ چار سلسلوں میں کوئی سلسلہ ہے چشتیاں قادریہ سہر وردیاں نقش بندیاں نہ قاسمی نہ مظاہری نہ ندوی نہ اردو پر ماہر بات اب نہیں ہے ان کو کہاں سے لیا انٹرنیٹ سے لیا ان کو کہاں سے لیا انگریزی دنیا سے لیا اور انگریزی دنیا نے کیا کیا جب قرآن کا ترجمہ کیا حدیث کا ترجمہ کیا سام کیا کرتا ہے موقع ملتا ہے تو ڈس لیتا ہے کیا کرتا ہے موقع ملتا ہے ڈنگ مار دیتا ہے یہودیوں نے قرآن کا ترجمہ کیا عیسائیوں نے بخاری کا ترجمہ کیا اور حدیث کے اندر بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک برتن میں غسل کیا کرتے تھے تو اس نے کیا عنوان لگایا یہودی کتے نے کہ بخاری شریف میں سیکس کی بات آئی ہے نبی استقبیر اللہ استقبیر اللہ باتھ روم سیکس کیا کرتے تھے اب ایسے راستوں سے جس طریقے سے ذاکر نائک اور ان کے چیلوں نے تعلیم حاصل کی وہاں سے فقہ نہیں مل سکتا تفسیر مفسر سے ملے گی فقہ فقی سے ملے گا تبلیغ مبلغ سے ملے گی دعوت داری سے ملے گی خطاوت قدیم سے ملے گی تقریر مقریر سے ملے گی نبوت کی کرنیں نبی سے ملے گی یہ کیا دماغ خراب ہے تمہارا میں کسی انجینئر کو جا کر کہوں انجینئر صاحب انجینئر صاحب کیا ہے کہا میرے پیٹ میں درد ہے دماغ خراب ہے میں انجینئر ہوں اور ڈاکٹر کو جا کر کہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے فرسٹ فلور کے اندر باتھ روم ہے پانی گرتا ہے ڈاکٹر کہے گا تمہیں پاگل خانے میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے ذاکر نائک کہاں کا عالم آ گیا اس نے ایک نجی ٹی وی کے اندر انٹرویو دیا اس کا کام یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں میں اسلام کی بات پیش کرتا ہے اس حد تک اس کی بات قبول ہے وہ فقہ کو پیش کرنے لگے وہ آئما کو گالی دینے لگے وہ فتوا بیان کرنے لگے وہ جنگوں پر اپنی کامنٹری دینے لگے اللہ اس کا حق نہیں اس کے باپ کا حق نہیں ہے عالم اپنا کام کرے گا میں عالم ہوں مفتی نہیں میں فتوا نہیں دے سکتا کسی فتوے کو نقل کر سکتا ہوں میرا کام فتوا دینا نہیں مفتی کا کام ہے میں محدث نہیں میں حدیث کی تشریح نہیں کر سکتا کسی محدث کی بیان کی ہوئی تشریح کو آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں صرف میرا کام نقل کرنا ہے ذاکر نائک نہ محدث نہ مفسر ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اسلام کو غیروں کے سامنے پیش کرتا ہے اتنا آجز بناتا ہے اسلام کو کہ اس نے ایک بات کہہ دی کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار سے نہیں پھیلا آج یہود و نسارا میں غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اس نے یہ بات ایک انٹرویو کے اندر کہی یہ بات مزاج اسلام کے خلاف ہے یہ بات جہاد کی تشریح اور جہاد کے ترجمے کے خلاف ہے صحابہ کرام جاتے تھے اخیار کے دربار میں بادشاہوں کے دربار میں کہتے اسلیم تسلم مان لے تیری سلامتی اور اگر نہیں مانتے یہ صحابہ کرام گڑ گڑاتے نہیں نہیں صاحب اسلام تلوار سے نہیں پھیلیا بدر سے نہیں پھیلیا اسلام میں اخلاق ہے اسلام قلم سے پھیلا اسلام کردار سے ٹھیک ہے کردار سے بھی پھیلا اسلام اخلاق سے بھی پھیلا اسلام قلم سے بھی پھیلا اسلام جو نافذ ہوا وہ بدر سے نافذ ہوا وہ تلوار سے نافذ ہوا صاحب کرام جا کر قیسر و کسرا کے سامنے ناک نہیں رگڑتے تھے اپنی مسکینی پیش نہیں کرتے تھے یہ کم وقت ذاکر نائک جب غیروں کے سامنے اسلام کی شکل کو پیش کرتا ہے آجزانہ شان میں وہ وقت کے بادشاہ اور اسلام ڈرا سہما ادب باندھ کر ان کے سامنے کھڑا ہے نہیں صاحب تلوار سے نہیں پھیلا آج نہیں ہوئے صحابہ اسلم تسلم مان لو سلامتی میں رہو گے اور اگر نہیں مانتے تو نیام سے تلوار نکالتے وہ تلوار ایسی ہوتی تین جگہ ٹوٹی ہوئی اور مان باندھ فرماتے بادشاہ اے سرو کسرا اے بلر اب میدان جنگ میں اگر تو میرے ماقا کی بات نہیں مانے گا جنگ کے میدان میں یہ تلوار تیرا فیصلہ کرے گی تلوار سے پھیلا جہاد سے پھیلا اخلاق بھی تھے کیریکٹر بھی تھا نبی کی سیرت بھی تھی نبی کا نمونہ بھی تھا لیکن تلوار کا انکار نہیں بدر کا انکار نہیں اور پھر سائنس اور اسلام کا تقابل پیش کرتے ہوئے اس میں ابھی حالیہ سپٹمبر میں ایک انٹرویو آیا تھا اس نے کہا کہ قرآن اب میڈیکل ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گیا میں کہتا ہوں کہ اس بات پر ذاکر نائی کو کلیمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام کو قبول کرنا چاہیے قرآن کی توہین کی ہے بڑے چھوٹوں کا امتحان لیا کرتے ہیں آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں کالج کے اندر ایس ایل سی کے ایڈمیشن کے لیے ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے کون انٹرویو لیتا ہے آپ کا مین اناڑی جائی پروفیسر لیتا ہے بڑا چھوٹے کا لیتا ہے اس ظالم نے کہا کہ قرآن میڈیکل ٹیسٹ میں پاس ہو گیا میڈیکل نے یہودیوں نے قرآن کو میڈیکل کے سانچے میں ڈھایا امتحان لیا بظاہر اچھی بات لیکن غلط بات ہے قرآن کوئی میڈیکل کی کتاب نہیں ہے قرآن کو ان یہودی کتوں کو کس نے حق دیا میرے اللہ کے قرآن کو آزمائے ان کی آزمائش کے بغیر اس کی صداقت پر ایمان ہے یہ ذالکل کتاب الار بفی ہے یہ مہین کن تم فی رہی بن میمان از اللہ ہے ہم نے تیرے ٹیسٹ کے بغیر ہم نے اس کو قبول کر لیا یہ کیا ہے میڈیکل آج کہیں گے ٹماٹر کھاؤ وٹامن سی ہے وٹامن یہ ہے خون بڑھتا ہے اور چند دنوں کے بعد کہیں گے ٹماٹر کھانے سے کڈنی میں پتھر آتا ہے ٹماٹر کھانے سے کولسٹرال بنتا ہے ان کا کیا کہنا کل ایک کہیں گے آج ایک کہیں گے اور میرا اللہ کا قرآن وہی تھا وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا لا تبدیل علی کلی مات اللہ اور یہ غیروں کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن میڈیکل ٹیسٹ میں پاس ہو گیا استغفر اللہ قرآن ایک چھوٹی چیز ہے اور میڈیکل ٹیسٹ بڑا ہے کہ اس نے قرآن کو پاس کر دیا جس آدمی کا علم پختہ نہیں ہوتا ور فی علم نہیں ہوتا جس کے علم کا سرا جا کر شیطان سے ملتا ہے وہ آدمی اس قسم کی باتیں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ذاکر نائک کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تیری دکان ہے غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف کرانا پوری شان و شوکت کے ساتھ بدر کو ہنائن کو تبوک کو نبی کی تلوار کو علی کی ذوالفقار کو پیش کر کر تو اسلام کو پیش کر تجھے اسلام کو مسکین کی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے اسلام کو غریب اور نادار بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کون ہیں بے وقوف جن کی اللہ نے عقل چھین لی ٹکٹ دے کر بھائی جمعہ کا کوئی ٹکٹ لگتا ہے یا قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں حالات حاضرہ کی باتیں ہوٹل اٹلانٹس کی آپ نے باتیں پیپر میں دیکھی کہیں آپ نے سنی مسلمانوں کی فضول خرچی کا عالم آپ نے دیکھا کہ ایک رقع پانچ سو روپئے میں دین بھی دنیا بھی عالم بھی عالم آخرت بھی تمام چیزیں لیکن کوئی دو بجے آ رہا ہے کیوں کتے کا پیشاب اسے عزیز ہے دین کی باتوں کے مقابلے میں کوئی سوادوں کا آ رہا ہے سور کا پاخانہ اسے پسندیدہ ہے رمضان میں بھول کر جان بوجھ کر پانی پیے تو روزہ ٹوٹتا ہے کھانا کھائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یہ سور کا بو کھا کر آ رہا ہے یہ کتے کا پیشاب پی کر آ رہا ہے کیا کام کتے تجھے رمضان کا آخری جمعہ رمضان کی رخصت کی سات کتے کیا کیا تو نے کیا کام تھا تیرے کان میں اذان کے بول نہیں آئے تھے حیال السلام حیال الفلاح کے بول نہیں آئے تھے تجھے اس مسجد سے چڑ تھی کوئی اور مسجد میں چلا جاتا جہاں بھائیوں بزرگوں دوستوں کا بیان تھا ہم نے یہاں دو سیکشن رکھے ہیں رمضان میں زہر کے بعد ایک سیکشن ہے داڑھی منڈوں کا جورو کے غلاموں کا لیڈیز کا ایک سیکشن رہتا ہے بیٹھ جاتا سواب پا لیتا کوئی بیان میں داڑھی کا تذکرہ نہیں پردے کا تذکرہ نہیں سوت کا تذکرہ نہیں حرام کا تذکرہ نہیں حلال کا تذکرہ نہیں زمین کو جھجوڑنے کا تذکرہ نہیں یوسف و زلیخا کی شادی کا تذکرہ ابراہیم کے اور ان کے حاجیرہ کے ملاپ کا تذکرہ ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین دونوں قسم کے بیان تھے تو ہجڑا تھا حق کا سامنا نہیں کر سکتا تھا ہجڑوں کے لیے ہم نے سیشن رکھ رکھا تھا زہر کے بعد بیان رکھا تھا کہ داڑھی منڈو آؤ تمہیں برا نہیں کہا جائے گا جورو کے غلام آؤ تمہیں برا نہیں کہا جائے گا مجلس میں بیٹھ کر سو کر پات کر تم جو ہے اپنے وضو کو ختم کر کر مسجد کی بے حرمتی کرو تمہیں برا نہیں کہا جائے گا پھر بھی نہیں آئے پندرہ بیس آدمی تھے دس آدمی سوتے تین آدمی سنتے دو آدمی اٹھ کر جاتے یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مزاق اس مسجد میں کیا گیا اب سکشن رکھے گئے ہیں مسجدوں کے اندر سکشن رکھے گئے ہیں کہیں لیڈیز اور مستورات کا امیر بیان کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے ناک سے حلق میں آواز ہی نہیں آتی روزے رکھو اتاری کرو کھجور کھاؤ واخر و دامان الحمد للہ ربی العالم کہیں من گھڑت واقعات میں گیا تھا پچاس آدمی میرے ہاتھ پر توبہ کر لیے میں گیا دو تھیٹر بنڈل سننا سنو سچی سننا سنو ناک کی سنو پیچھے کی سنو آگے کی سنو جاؤ سنو تو صحیح دنیا کے کتے بن کر دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہو جوک سننا چاہتے ہو فور بلاک کو جاؤ جوک ملیں گے کامیڈی ملے گی آپ کو کامیڈی ہاں، سیریل کی یاد دادا سچائی ملنا ہے سچائی کے میدان کامیڈی ملنا ہے کامیڈی کا میدان رونا ہے رونے کا میدان تصوف ہے تصوف کا میدان حقیقت ہے حقیقت کا میدان طریقت ہے طریقت کا میدان شریعت ہے شریعت کا میدان داڑھی منڈے ہیں داڑھی منڈوں کا میدان ہجڑے ہیں ہجڑوں کا جاؤ تو صحیح ہم نے اس نورانی مسجد میں ہجڑوں کے لیے داڑی منڈوں کے لیے جورو غلاموں کے لیے اور وہ لوگ جن کو ہماری تقریریں ہضم نہیں ہوتی ان کے لیے ہم نے ایک سیشن رکھا تھا دارلوم دیومن کے پروفیسر کو بلایا تھا اس سے بھی بھاگ گئے تو کیا ملا تمہیں میں یرید اللہ ہو خیرہ خیراں یو فختی ہوفی دین میں دیومن جا رہا ہوں حضرت سے کہوں گا حضرت یہ دیومن کی بے حرمتی آپ کی بے حرمتی آپ کے عہدے کی بے حرمتی کیا آپ نے ہجڑوں کی بات کو سن لیا میں کہوں گا غلط سے یہ دارلوم دیومن کے ترجمانوں کی مسجد ہے یہ مجاہدوں کی مسجد ہے یہ دنیا سے نفرت کرنے والوں کے جم کی مسجد ہے یہاں ہجڑوں کا داڑی منڈوں کا جوڑوں کے غلاموں کا کوئی کام نہیں جو جہاں پر تمہیں ملتا ہے چاٹنے کے لیے ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین زمین کے اندر کا زمین کے اوپر کا بیت الخلا کا پیشاب کی نالیوں کا ہر چیز ملتی ہے بنڈل ملتا ہے لو اسٹوری ملتی ہے جاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دیکھتے ہیں رشت کو بھاگ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں باطل کو تو گلے لگا لیتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے ذاکر نائی ایک فتنہ ہے اسے اتنا استعمال کر سکتے ہیں کہ غیر مسلموں کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے میتھڈ کیا ہیں رولز کیا ہیں کس طریقے سے ان کو پیش کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اپنے عنوان سے ہٹ کر جہاد کے بارے میں بولنے لگے اپنے عنوان سے ہٹ کر یہ دعوت تبلیغ کے بارے میں بولنے لگے فقہ کے بارے میں ائمہ کے بارے میں یا ایسا ہے جیسے جوتے کی دکان میں کوئی کفن مانگ رہا ہے اور کفن کی دکان میں کوئی جوتا مانگ رہا ہے مانگنے والا بے وقوف ہے اللہ نے ان کو وہ فراست دی تھی ہمارے اکابرین کو ہمارے بزرگان دین کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دین کی فراست اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ آپ کے پاس ایک عربی آیا بدوی آیا اور کچھ سوال نہیں کیا واؤ یا وا وین کہا کہ ایک واؤ سے مسئلہ حل ہوگا یا دو واؤ سے علی باتاشاہ میں واؤ ہے ایک واؤ سے دو واؤ سے فرمایا کہ واوین اب اس کے بعد وہ چلا گیا اور جانے کے بعد لا لا لا لا کہہ کر چلا گیا بڑے بڑے محدث بڑے بڑے فقی بڑے بڑے مستحد اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بعد مجلس ختم ہوئی تو یہ جو فقہ تھے مشتحد حضرات تھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ واؤ وامین اور پھر آپ کا جواب وہ لالا یہ کیا ہے اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ اللہ نے ان کو فراست دے رکھا تھا دین کی سمجھ دے رکھا تھا ہمارے مقدر میں کسی کا جھوٹا چاٹنا لکھا ہے تو ہم سور کا کیوں کھائیں ہاتھی کا کیوں نہیں کھائیں ہاتھی بڑا جانور ہے زیبرا بڑا جانور ہے ہمارے مقدر میں کسی کی بات ماننا لکھا ہے ہم آٹو ڈرائیور کی ذاکر نائک کی بات کیوں مانے ابو حنیفہ کی کیوں نہیں مانے ارے وہ بڑھ کر یہ بڑھ کر وہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کا تفق اور دین کی سمجھ سوریا تک پہنچی ہی ہوئی تھی پوچھا مشتحدوں نے کیا ہے فرمانے لگے کہ اتحیات کی روایتیں دو طریقے سے آئی ہیں اتحیات اللہ وسلوات و طیبات اور بعض میں بغیر باؤ کے اتحیات اتی السلوات بغیر باؤ کے تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ روایت پر جس میں ایک باؤ ہے عمل کرو یا وہ روایت جس کے اندر دو واؤ ہے عمل کروں امام ابو حنیفہ رحمۃ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتحیات اللہ وسلوات و طیبات جس میں دو واؤ ہیں ان کو تم استعمال کرو اب کہنے لگا کہ آپ کا علم اتنا اونچا ہے کہ سور نور میں اللہ نے فرمایا لا شرکیتوں ولا غربیہ مشرق مغرب میں تمہارے علم اور تفقو کی مثال نہیں ہے اس آیت کی طرف اس نے حوالہ دیا نہ شرقیہ ولا غربیہ نہ مشرق میں تمہارے تفقو کا اور تمہارے علم کی کوئی مثال ملتی ہے نہ مغرب میں کوئی ملتی ہے یہ ہے وہ بات یہ ہے وہ چیز جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پایا ہے آپ کو پانے والوں لاکھوں ذاکر نائک کو پا لیا ہزاروں غیر مقلدوں کے امام کو پا لیا لاکھوں شیخ الحدیث کو پا لیا جب پانا ہے اور تقلید کرنا ہے کیوں نہ ہم ان کی مانیں کیوں زمانے کے فتی لوگ جن کا اثاثہ جن کا بینک بیلنس کروڑوں ڈالر کے اندر ہے ان کی زندگی مشکوک ہے اور جن کی زندگی ڈاؤٹ فل ہے میں اس کے بارے میں مستقل ایک جمعہ میں عنوان بنا کر کہوں گا کہ آج قوم کا بہت بڑا طبقہ دیکھیے یہاں جمعہ میں آنے کے لیے آپ کو پیسہ لگتا ہے ٹکٹ لگتا ہے اندر ہال میں بیٹھنے کا نیچے لیڈیز ہال میں بیٹھنے کا جنرل وارڈ میں جانے کا آئی سی یو میں کوئی پیسہ نہیں لگتا بلکہ الٹا آخا فرماتے ہیں جو پہلے آتا ہے اسے اون کی قربانی کا ثواب جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا تیسرے نمبر پر آتا ہے بکرے کی قربانی کا چوتھے نمبر پر آتا ہے اسے مرغی کی قربانی کا پانچویں نمبر پر آتا ہے انڈا سکا کرنے کا الٹا دیا جا رہا ہے آتے نہیں لوگ اور ذاکر نائی کی کم سے کم ٹکٹ پانچ سو روپئے پانچ ہزار دس ہزار تک ٹکٹ کیا بات ہے بھائی کہ آج اگر ہم دین کا کام کرے انٹیلیجنس اور حکومت کے لوگ ہمیں داڑوں میں ڈال لیں ہمارے سفر حضر ہماری تقریر اور ہماری تحریر پر نگاہ رکھے اور وہ غیروں کے خلاف بولتا رہے گیتا کے خلاف بائبل کے خلاف انجیل کے خلاف اور توریت کے خلاف اور قرآن کی تعریف کرتا رہے اور اسے امریکہ کا ویزا ملے اور برطانیہ کا ویزا ملے اور کھلے عام وہ للکارے یہود و نسارا کو کچھ تو بات ہے ہم اس کی کھلی ہوئی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے اور برطانیہ کا ویزا بند کر کر جو پبلسٹی انگریز دینا چاہتا تھا جو فائدہ اس کو ملا وہ بھی ہم کسی جمعہ میں مستقل عنوان بنائیں گے بہرحال مستقل اس قسم کے فتنے آتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جس کو غالباً ہیں یا عامر ہے قیس ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں ہم نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے آخا کی مجلس لگی ہوئی تھی آخا نے فرمایا اب دیکھو اس کمرے سے جو آدمی آئے گا وہ جنتی تمام صحابہ نبی کی زبانی جنت کی بشارت کون خوش نصیب کون سعادت مند آئے مجلس ختم ہو گئی دوسرے دن مجلس لگی فرمایا آج جو آئے گا وہ بھی جنتی وہی صاحب دوسرے دن آئے تیسرے دن آئے فرمایا آج جو آئے گا جنتی وہی صحابی انصاری آئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ آقا کی قبر آپ کو نہیں لیکن ہر تین دن آنے والے آپ ہی تھے آپ کا وہ کیا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق ہوئے انہوں نے کیا کہا انشاءاللہ ہم اس خبر کے ساتھ اگلی جمعہ آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں تراوی کو قبول فرمائیں اللہ رمضان کی بے حرمتی کو درگزر فرمائیں اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے فیصلے حق حق کے اندر ان کی کامیابی کے فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ بابری مسجد کی کامیابی کا فیصلہ فرمائے بیت المقدس کی واپسی کا فیصلہ فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ جو معصومین ہیں مظلومین ہیں جو قیس و قفص کی زندگی پنجروں میں گزار رہے ہیں رب کائنات ان کے رہائی کے فیصلے فرمائیں بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے اللہ مرحومین کی مقبرت کے فیصلے فرمائے اللہ عید کو ہمیں مصنون طریقے سے ادا کرنے کی تمہیں توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین